ان قربانیوں کے تذکرے سے آسمان پہ بھی جشن کا سما ہوتا ہوگا ایسے نہیں سات لاکھ انڈین آرمی وہاں زلیل ہو رہی خار ہو رہی رسوا ہو رہی کچھ بھی نہیں اس وجہ سے اللہ کی نصرت ہے آپ یقین فرمائیں ایسے مجاہد زندہ ہیں جو میدانوں میں تھے اور شیر آ گیا جنگل کا ساری رات مجاہد کے اوپر پہرا دیتا رہا اور صبح خود اس کو دوسرے مجاہد ساتھیوں کے کے پاس چھوڑ آیا مجاہد کے جسم کٹا خوشبو آنا شروع ہو گئی یہاں تک ہوا ایک مجاہد کے دو ٹوٹے کر دیے کاٹ دیا کہ یہ بڑا سخت آدمی تھا اس کی لاش کو عبرت بنا دو کشمیر والوں کو ل لاش دی ایک بڑا کھڑا ہوا کہتا ہے بیٹا اگر شہید ہے جڑ جا تجھے کٹھا دیکھ لو شہید کا جسم جڑ گیا دونوں ٹکڑے آپس میں مل کے سامنے پڑے مسکرا رہے تھے